رسول منعقد ہونے سے اج اس محفل میں جملہ دیشن شوق ماشاء اللہ مولانا نال انہوں کی سادگی انہوں کی حق پسندی بھی ہوئی کردیا والا کچھ پیش کرنے کرنے کا ارادہ اللہ صحیح اور حق بیان میں توفیق کرشانق اس موقع پہ جس مسئلے میں بیان کرنا مقصود ہے چھو چاہیے جی؟ جمع آدم خبر آئے کسی نے حساب و کتاب بھی نہیں ہوتا اور ہمیشہ کا رات جو نہیں رمضان شریف آ جائے تو رمضان تو بعد عذاب ہمیشہ واسطے ختم ہو جاتا ہے ایک بعض پرانے بزرگوں دیا کتاباں پڑھنے بچایا ممکن ہے کسی جگہ سے میں بیان نہیں کرتا ہوں لے کے سارے حقیقی حضرات فہمی قرار دیتا ہے اور اس کا مقابل بخاری شریف کی حدیث ہونا پیش کروائی جس کے اندر قبر کا وقت ہوتا ہے اور پھر دائمی طور پر ثابت ہو جاتا ہے یعنی رمضان اٹھنا ختم ہونا اس کے خلاف ثابت ہو جاتا ہے کہ رمضان اٹھنا وہ بعض امام نے لکھا لیکن اس حدیث شریف یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنہ کا اللہ پاک نہیں اٹھانا چاہتا انہوں نے ہمیشہ قیامت تک جاری رہنا لہذا بخاری شریف نے وہ حدیث پاک اس موقع پہ سنا ہے سبحان اللہ جو ایک پرانا مقابلہ لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے اور خصوصاً اس پرانے سڈے اللہ رسول کے مقابلے میں ایک دلیری آ جاتی چ ہونا ہی کچھ نہیں کوئی نہ کہہ دیں دن حضور پاک نے آنا ہے کوئی یہ کہہ دیں دن کلمے والے کدا آزاد لیکن بخاری شریف کا یہ باپ جس یہ حدیث آئی وہ ساری یہو جی غلط خامی جرت اور گمراہی میں دور کرتے بزرگ فرما بے خوف ہوتے بے خوف ہو اللہ کے آزاد مبتلا ہونا وہ یہ بہتر ہے کہ بندہ خوف رہ کے اللہ کے آزاد تو بچ شریف بخاری کے حوالے نال سنانی بند کر دو جیڑی حدیث شریف بخاری شریف کے حوالے جیڑی حدیث شریف بخاری شریف کے حوالے نال میں سنانی وہ جناب نے کبھی سماج نہیں کی ہوگی سنی نہیں ہوگی عجیب گل ہے حدیث بخاری شریف کی جھوٹے کسے کہانیاں وہ سنائے جاتے ہیں کہ صحیح روایت ایڈی مضبوط روایت وہ مہاج واسطے نہیں سنائی جاتی اندر قبر عذاب نو بیان کیتا گیا حقیقت دسی گئی تو وہ سانو پسند نہیں ہوتا لہذا نہ سنا والے گوارا کرتے نہ سننے والے گوارا میں ساری حدیث شریف مکمل انشاءاللہ جناب کے گوشت گزار کروں گا سبحان اللہ ان سامورا کا بن جب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبع علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم آخره حضرت سامورا بن صحابی نے آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت شریف تھی جس وقت آپ نماز صبح دیوانی ادا فرما کے پڑھا کے تشریف فرما ہوں سن سڈے رخ شریف فرما لیں سن اور فرما دے سن اج رات تے چو کسی نے وہ خواب تکی اگر کسی نے تو خواب تکی ہوتی دیشی تو حضور دے کے بیان فرما دے سن حضور فرما دے سن ماشاء اللہ ایک دن آپ علیہ السلام نے معمول شریف کے مطابق فرمایا تو خواب دیکھیے کسی نے اصاز کی تھی نہیں فرمایا لیکن میں خواب دیکھی آپ علیہ السلام سلام اپنا خواب شریف اس دن صحابہ کو سنایا ہوں آپ کا خواب شریف شروع ہونے لگا فرمایا میں دیکھا دو بندے میرے کو آئے میرا ہاتھ چڑیا میرے مقدس زمین لے ہے وہ شخص بیٹھا ہے ایک شخص میں روتا ہے وہ ہاتھ لوہے کا ایک اوزار ہے جڑا ہاتھی کو چلاو استعمال کرتے ہیں وہ نکرا ہوتی ہیں کل ورگیاں بنیا ہوئی اگوں تیر پھر دو نکرائیں پاس بڑی ہوئی ہیں نکیلیاں انبی چلو جاتا ہے وہ ہاتھی کو چلاؤ واسطے استعمال کیا جاتا ہے پنجابی کا نام کی ہے من چیتا دیو ہاتھی کو چلاو واسطے لوہے کا اوزار ہوتا ہے وہ اگوں منہ تیر ورگا ہوتا ہے نکرا آر گئے آر کہ پاسے چین نکیلے دو منہ ہوں وہ جڑا بندہ بیٹھا ہے اس کے منہ وہ جڑا کھلوتا بندہ ہے وہ اوزار وہ ایس واش پہ ہے ایس واش جی پاندا ہے دوواں تو چیر دیندا ہے اودیاں واش واش جس لیے وہ ایک پاسے پھوسدا ہے تو خالی واش اچ نہیں رہندی تو ہن تک چلی گئی ایتھے پہنچ گئی پھر وہ کھچدا ہے تے چیر دیندا ہے دوسرے پاسے پھوسدا ہے پھر اسی طرح کھچ کے چیر سچ پہ شد کو ہارا پھر بادشاہ مل جانی ہے سدا فراہ بادشاہ پھر برابر وہ پھر اسی طرح کا اوزار پاؤں ہے پھر اسی طرح کرتا ہے پل تو ماہ حضور فرمانے میں اس کھڑوتے شخص میں پوچھا یہ کی کر رہے ہیں کی, کی ہو رہا ہے انہیں آخیا تلک اگے چلو چلو فن تلک نہ پہ پھر اچھے ایک ہو شخص کے کول آئے تو ہوں پڑھنے لما پہ ایک شخص اور سر سے کھڑا ہے بہت بڑا پتھر اور چٹان لے کے

جس لیے پتھر مار ہے پتھر وہ سر ریزا ریزا کر د پھر وہ جس نے پتھر ہٹا تو سروں میں جڑ جاتے دل ہے پھر مارتا ہے خود تو من ہار میں پوچھو یار کون ہے انہوں دونوں شخصوں مینو آخیا ان تلک اگے چلے فن تلکنا شک بن کے سلک اگے گئے گیا ایسا ویسے ایک تندور ورگا جی تنور ہوتا ہے تندور ورگا تندور زمین کٹیا ہے اتلا حصہ وہ تنگ منہ وہ تنگ تھلے والا حصہ وہ کا وسیع کھلا اگ وہ بن رہی ہے کتارا باہر پاڑوا چھے پہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں میں پوٹ کے نیڑے ہوتے ہیں پھر ڈگ پہ فائدہ فی داجا جسے آتے اگ بجن والی ہوتی وہ پھر تھلے ڈگتے ہیں اگ پھر بڑھ رہی وفیحا رجال و نساء مغرات او دے چ مرد تے عورتاں ننگے پے اس تنور ورگے کھڈے فقلت من هذا آپ علیہ السلام سلام فرماؤں میں میں پوچھا ہے کون ہے کون لوگ ہیں وچ دو شخص میں آخیا اگے چلو فن فلک شکل پہ ہر ایک شخص کھلوتا ہے توجہ یعنی اس نہر کے درمیان ایک شخص کھلوتا ہے نہر نہر دی بڑی بڑی بڑی اس شخص کے سامنے نہر کے کنارے کے بعد ایک شخص کھڑا ہے وہ ہاتھ پتھر ہے جڑا بندہ نہر پیا ہے خون کی نہر کے اندر جس نے وہ خون کی نہر کو نکلنے کا ارادہ کرتا ہے یہ بندہ باہر کھلوتا پتھر مارنا وہ منہ سے فرد ہو ہے فکان ان واپس اتے موڑ چڑتا ہے جتھے وہ نہر کے اندر خون والی نہر میدان سی لکھوں بعد اس اس درخت درخت مبارک دن تھلے ایک ایک ایک بزرگ بیٹھے بیٹھے بیٹھے اور انہوں انہوں نے بچے فائدہ قریب نیڑے شخص سامنے اگ ہوئی اس اگ رہے ہیں فسائدہ بھی

نوجوان لوگ بھی بیٹھے ہیں بیبیاں بھی بیٹھے ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں میں ویخ لیا اس گھر تو پھر انہوں دونوں ساتھیوں نے مینو باہر لیا پھر درخت کے اتنے چڑھایا توجہ فسائدہ بھی شجرہ

یارو تو سارا میں گھما دے فرا رہے ادھر ادھر لے گئے دسو سی جو میں ویکیا کی دیکھ لا رہا ہوں کی میں ویکیا کالا نعم ضرور دس رہا امل لگی رہے کہ ہاں۔ یہ جو شخص شخص ہو جا تصا ویکیا ہے جیدیاں

دسیا جا رہا ہے کفر بھی دسیا جا رہا ہے اگر کافر ہوتا تو کافر کی سزا کفر کی وجہ ہوتی کسی امر کی وجہ جی سبحان اللہ شخص جنہوں یہ سی

سی سی وہ پتھر مارتا پھر بندے جا رہا فون والی لہر یہ فرمایا اگے چل کے کے جڑا بزرگ بزرگ ویخیا درخت تھلے بیٹھے سن بچے سن سن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے بیٹھے سن مسلمانوں کے بچے سن سن والصبيان ہم زندہ واہ

بولو نا سن رہا دیو حدیث بھی سچی بخاری شریف قرآن قرآن بخاری بخاری بخاری بخاری مسلم نا شریف میری کتاب چلائے باب حدیث نمبر تیرہ چھیاسی جیڑی میں پڑھ کے تفصیل لال سنائی ہوں اس حدیث شریف کے اندر تر قسم کے مسلمانوں کا حضور پہلو دکھایا گیا پہلا بادشاہ خارے نے فرشتے اس اوزار جڑا تیر آنگوں نکیل تے پاسے لے نوکا رکھنا ایسا تیز کہ ہاتھی منہ توڑتے ہیں وہ منہ پاتا ہے تو کتھی تک لے جاتا ہے چیر دینا ہے پھر منہ جڑ جاتا ہے تو حضور تو حضور نے یہ پھر پوچھا سی آخر دونوں فرشتیاں نے وضاحت کی دسیا یہ جھوٹے لوگ

دور دیا سن کے موجہ بنا لیا سچ فرمان رسول جہا ہے یہ کی پہ دستا ہے جھوٹے بندے واسطے اور اج تسا جانتے ہو جھوٹ نو اتنا مصنوعیت کہ لڑکیاں نے ایک مہینہ

نالے کہہ چڑھتے ہیں وہ جی حضرت صاحب کوڑ ماری کاروبار ہی نہیں ہوتے ہوں تو کوڑ تو بغیر کاروبار ہی نہیں ہوتا یہ ایک پکی گل ہے جدو ماحول معاشرہ کفر کا بن جائے کوڑ تو بغیر کاروبار نہیں چلتے کیونکہ ساری قوم جو تھوڑی بن جاتی ہے جی معاشرہ ہوگی محمد عربی سرکار نے سچے مسلمانوں کا پھر کوڑ نال کاروبار چلتا سارے سچے ہوتے ہیں

دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا کر دوسرا رسول نے تکیا سی

معلوم شانہ ہفسا کے بارے آئی ہیں وہاں بارے میں اگلی بارش سنا کے چیلنج نہیں کر گا ہاں گلط بیا نہیں ہوگی چیلنج کرے گا نہ ترجمے کرے گا نہ مطلب لوگ ان شاء اللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں پوری ضمانت اللہ اللہ اکبر ولم یامن نہیں سن رہا دل کو اس پر عمل نہ بولو مسلمان رات میں سو جانا سی دن میں عمل نہیں سکتا اس ایک اشارہ کرنا کہ حضور نے فرمایا فرشتے منظر سے آئے ہو آپ رات میں سو جانا سی دن نو عمل نہیں سکتا یہ مطلب ہے عمل کرنے اللہ نے دن بنایا سونا رات بن گئی

واپس ہو جاتا ہے آپ ولم یا مر نہیں پھر نہار دن اٹھ رہے قرآن سے عمل نہیں کرتا لوگوں لگا جاتا تیسرا بندہ بولتے ہیں تندوری عورت تندور تھوڑی اگ مٹھی ہوگی آدمی نے ہوں باہر نکل جا گے سا لوگ نیڑے ہوتے ہیں تو مڑ فرشتہ تھلے پھر تھلے جانے لگ رہی ہو فرمایا یہاں قیامت تک نہیں ہوتی یہ مرد بھی پیچھے نے عورتوں بھی پیچھے یہ مطلب ہے اگلا جہان جو جی ہویا ہوگا قبر کا جڑا پچھلا جہان ہے دنیا اور آخرت پورا دنیا اس کے درمیان والا جہان جہاں اس عورتوں عزت لگنی ہے جہیا اتنے عزت اپنی محفوظ کر رہی ہیں ضلع کا سکتے پھر دیکھ پہ قیامت کہ بی بی کا جنازہ سی جنازہ پڑھنے والا کفن چور جا کے بنیا کفن چور سی کفن نہ لگا تو بی بی نے ہاتھ پڑ لیا اس کا جنتی کا جنازہ پھر کفن پہ چلا ہے گل سمجھنا جنتی جنتی کا کفن پہ چلا ہے میں جنتی کیون ہو گیا اس آخر میں جدو اللہ کی عبادت کرتی سن اللہ پاک کرتی جنازے شریف ہو جنتی بن تو تو تو آیا جنازہ جنازہ بھاگے تیری نیت کفن چوری سی تیرے حق دعا قبول گئی بھی بھی بخشیا گیا اس دن کو خیر وہ سارے کام چھٹ چوریاں کفن چوریاں سب چھٹ سارے وہ بھی اللہ کا پیارا بن گیا لیکن گلا سنا کے لیکن افسوس یہ گل باجیت گسامی ہے کرامت باز یزید بستانی جی سنا ہے جہاں کبے سجو بیٹھا ہوتا ہے یزید اشارہ وہ کرتا ہے کچھ سوچنا چاہیے کتنے باہر یزید کتنے یزید یزید پیر اشارہ کرنا باہر یزید بستانی دیا جی کرامت سنا گل سنا وہ سی پاک کس مرتبے مقام کی وہ بی

سمجھ نہیں آئی نہیں یار عجیب ہی ظلم و ستم چل رہے ہیں کہ کس پاک زمانے اور پاک لوگوں کی گل ہوگی کس پلیت ماحول کے پلیت لوگوں سے کی جاتی ایڈے لگ کی قیاس اور انداز یہ خیالت نہیں دین دگا بازی نہیں

تے صحیح ایس موقع دے ہاتھوں میں پتم چلو گے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اتنے سے مارتا ہے پتھر پھر گرل اسی طرح قیامت تک وہ دار ہوتے رہنی وہ حضور نے جب پوچھا سی جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام علیہ السلام نے کی جواب دیتا سی وہ کون ہے سود خان بولو سود خان بولو بولو سود خان سود والا جہاں تین پتا ہے حضور نے فرمایا کھان والا کھوان والا کھان والا کھوان والا لکھن والا گواہ العاقل والموکل والقاتل والشاہد کلہم سوا فرمایا سود کھان والا سود کھواون والا سا پڑھیا کلبا محمد لاتا گلا کے نہیں دس

کہ یہ گل غلط ہے حدیث کے خلاف ہے کہ جی رمضان آیا تو عذاب اٹھ گیا ہوں پرت کے آنا ہی نہیں جمعرات آیا تو عذاب اٹھ گیا پرت کے آنا ہی نہیں ہے اے حدیث شریف صاف دستی پی اور میں جی میں گل کر رہا یہ میں حدیث شریف نو اس جڑا میں پہلو آخیا کوئی پرانے بعض آلما نے کو لکھے اس کے مقابلے کے اندر اس کے رد آستے اس حدیث نو پیش کیتا ہے صاحب نبراس امام عبد العزیز فرحاری رحمہ اللہ شراکائے جڑا حاشیہ لکھے آئے اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث پیشی میں سب تو پہلا اتنے پڑھی سی پھر بخاری نے تلاش کی تھی آج تو آج سنا دیں اللہ پھر آخنا پہ جیوں دے تسا مسلمان گواہ جی اصا گواہی نہیں جو باقی تم تاننا وہ وفور رہی ساری گواہی ہوئی ہے جڑ سی مران گے